حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کی قسم اور ایک گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو انہتر